جبرائیل کا کام تھا زمین کے اوپر وہی لانا جبرائیل کا کام تھا قوموں کو اپنے پروں پہ اٹھا کے زمین پہ پٹخ دینا جبرائیل کا کام تھا لوگوں کو تباہ کر دینا مگر قرآن تو عجیب بات بتاتا ہے کہ اچانک آسمان پہ اعلان ہوا جبرائیل حاضر ہو جاؤ جبرائیل حاضر ہو گئے جبرائیل سے کہا اپنے ذرا قریبی ساتھیوں کو بھی لے آؤ جبرائیل قریبی ساتھیوں کو بھی لے کر آئے ایک ہزار جمع ہو گئے اب ذرا تم وردیاں پہن لو اللہ ہم فرشتے وردیاں پہن لے ہاں وردیاں پہن لو اللہ وردیاں کیسی پہنے اللہ کہتے ہیں ذرا نیچے جھانک کے دیکھو میرے نبی کے صحابہ کی جو وردی تمہیں پسند آ جائے وہ وردی تم آسمان پہ پہن لو انہوں نے دیکھا حضرت ابو دجانا کی پگڑی ان کو پسند آ گئی اب ابو دجانا وہی پگڑی زمین پہ باندھے ہوئے اور وہی پگڑی آسمان پہ جبرائیل باندھے ہوئے اس کے ساتھ فرشتے باندھے ہوئے ذرا دیکھو گھوڑا کس کا پسند ہے حضرت قطع کا گھوڑا اچھا لگ رہا ہے چلو ایسے گھوڑے تمہیں بھی آسمان پہ دیے جاتے ہیں نبی کے صحابہ پہ انگلی اٹھانے والوں نبی کے صحابہ کی شکلیں جبرائیل اختیار کرتا ہے نبی کے صحابہ کی شکلیں آسمان کے فرشتے اختیار کرتے ہیں معلوم ہوا نبی کے صحابہ آسمانوں سے بھی زیادہ اوپر ہے اس لیے نبی نے کہا تھا اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے اس, اس حدیث کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ان نجوم جمع کا سیگا ہے جمع دس سے کم پہ استعمال نہیں ہوتی تین سے زیادہ پہ استعمال ہوتی ہے چار پانچ چھ سات کی بات مت کرو میرے صحابہ نجوم کی طرح بہت سارے ہیں ستارہ اوپر ہوتا ہے جو اوپر کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تھوک واپس اس کے منہ پر گرے گا صحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں جو ان ستاروں کی طرف تھوکے گا اس کی تھوک منہ پر گرے گی اور قرآن کہتا ہے وہ بن نجمی ہم یا زمین کا رستہ معلوم کرنا ہو ستاروں سے معلوم کرنا ہے صحابہ ستاروں کی مانند ہے رستے معلوم کرو گے جبرائیل نے صحابہ کا لباس پہنا صحابہ دوسرے فرشتوں نے صحابہ کا لباس پہنا اللہ حکم کیا ہے قرآن کہتا ہے وہی فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں آج تمہیں زمین پہ ایک اور کام کے لیے جانا ہے ربا وہ کام کون سا ہے کہا زمین پہ ایک جنگ ہو رہی ہے جہاد ہو رہا ہے تمہیں اس میں شرکت کے لیے جانا ہے اللہ ہمیں لڑنا نہیں آتا اللہ کہتا ہے ٹریننگ میں دے دوں گا فضریبو بو اناک کافروں کی گردنوں پہ مارنا وزریبو منہم کلّ بنان ان کے جوڑ جوڑ پہ مارنا ٹریننگ رب دے رہا ہے جہاد کی ٹریننگ رب دے رہا ہے جو چیز رب نے شروع کی ہو وہ کیا جاری رہنی ہے جہاد کی ٹریننگ کوئی بند کر دے قیامت تک جاری رہے گی اس لیے کہ آسمان سے رب نے دی ہے فرشتے زمین پہ اترے ہیں لڑنے کے لیے جبرائیل بدر کے میدان میں اترے جبرائیل ہنین کے اترے جبرائیل خندق کے میدان میں اترے اور جب خندق کے بعد نبی غسل خانے میں گئے نہانے کے لیے کنڈی کھٹ گئی نبی دروازے پہ آئے جبرائیل کھڑے ہیں دانتوں پہ میدان جنگ کا غبار لگا ہے اللہ مجھے اور تمہیں بھی نصیب کرے غبار لگا ہوا ہے جبرائیل کہاں جانا ہے آقا آپ نے تو زرہ اتار دی ہم فرشتے تو ابھی ایک اور جنگ کی تیاری میں ہے اے نبی ہم نے بنو قریضہ کی طرف جا کے ان یہودیوں کا خاتمہ کرنا ہے جس کام کے لیے رب نے جبرائیل منتخب کیا قیامت تک وہ کام 板凳。